حسائی نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی مگر منصور نے زیادہ مکمل حدیث بیان کی اور حسین کی حدیث میں یہ اضافہ کیا اگر یہ کہنے والا صبح کرے گا تو خیر حاصل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6883